جمعے کے دن مسجد اشرف گلشن اقبال میں ہوا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ارشاد فرما رہے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرے گا یہ کالیاں ساڑھے دس پونے گیارہ کا جو اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرے گا تلاوت کرے گا گناہ سے بچے گا گیارہ مہینے اس کے خیریت سے گزریں گے جتنا اچھا رمضان گزرے گا اتنا ہی اچھا سارا سال گزرے گا اس لیے بہت ظالم ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اپنی نالائقی اور خباست سے بات جہاں ذرا موقع ملا مجال نہیں کہ چوک جائے پھر اس کے رمضان میں کیا اثر ہوگا اسی طرح حج بھی ہے اور عمرہ بھی لوگ ہر سال حج و عمرہ کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے حالانکہ اگر کوئی لاکھ بریانی یا پلاؤ کھائے اس میں کیا طاقت آئے گی اگر زہر بھی کھاتا ہے ایک باکسنگ ماسٹر مثلا محمد علی قلعے کو تیئیس مرغیوں کا سوپ کھلاؤ بائیس انڈے کھلاؤ مگر بازار سے تھوڑا سا زہر لا کر بھی کھلا دو تو وہ ساری باکسنگ بھول جائے گا یا جمال گوٹا کھلا دیں تو اتنے درد پائیں گے کہ ساری طاقت نکل جائے گی ہم لوگ عبادت زیادہ کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا یا ابا ہو رہا محارم تکن آبد الناس اے ابو حریرہ حرام سے بچ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ عبادت گزار شمار کیا جائے گا یہی بات حضرت والا ہمیشہ ساری زندگی سکھاتے رہے کہ تقوا کو لوگ کچھ جانتے ہی گناہ نہ کرنا بھی کوئی چیز ہے گناہ نہ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے یہ اس بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں بہت کم اس بات کو مانتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب اللہ علیہ نے نانک واڑہ کراچی میں فرمایا میری موجود تھا کہ جو شخص ایک گناہ سے توبہ کر لے تو وہ سینکڑوں تحجد سے افضل ہے کیوں کیونکہ تحجد کی نماز انعام دلاتی ہے اور گناہ سزا دلاتے ہیں تو انعام لینے سے زیادہ ضروری سزا سے بچنا ہے اگر کوئی فرض واجب اور سنت موقع ادا کرتا ہے مگر تحجد نہیں پڑتا تو وہ کم از کم پاسنگ نمبر سے تو پاس ہو جائے گا جنت تو چلا جائے گا انعام نہیں ملا نہ صحیح مگر گناہ سے تو سزا کا اندیشہ ہے پھر ہر گناہ سے اللہ کی دوری دوری کی بدبختی نصیب ہوتی ہے ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے اور ہر نیکی خدا سے قریب کرتی ہے اس حیثیت سے بھی گناہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم گناہ کر کے خدا سے دور ہو جائیں گے ہر گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو اللہ سے دوری میں مبتلا کرتا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ سے حضوری عطا کرتی ہے اللہ سے قریب کرتی ہے اس لیے یہی کہتا ہوں کہ جو اپنی جان پر رحم نہ کرے اس کی جان پر دوسرا کیا رحم کرے گا لہذا اللہ تعالیٰ سے بار بار و توبہ کرے یا اللہ میری شامت عمل کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو مجھ سے نہ چھینی ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ حج کا ٹکٹ ملا سیٹ بھی بک تھی اور ایئرپورٹ پر گئے تو وہیں کوئی بیماری ہوئی اور لوٹ آئے اللہ نے انہیں اپنے گھر نہیں آنے دیا لذت خدا سب کا ایک غلام ہے جو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھا میں یہ چھ سات سو برس پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں یہ بہت نمازی بڑا عبادت گزار تھا لیکن اس کا مالک بے نمازی تھا ایک دن مالک سودا خرید کر اس کے سر پر لاد کر جا رہا تھا راستے میں آزان ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور میں تو نماز پڑھوں گا سودا آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں آپ اس کی دیکھ بھال کریں کیونکہ آپ تو نماز پڑھتے نہیں لہذا آپ سودا دیکھتے رہیں اب وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا وہ بہت حضور قلب سے نماز پڑھتا تھا غریب تو تھا لیکن اللہ والا تھا نماز کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں اتنا مزہ آیا کہ وہ بھول گیا کہ میں کسی کا غلام ہوں اب سب نماز ہی نکل آئے اور وہ دعا کی لذت میں مست ہو رہا ہے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے وہ لذت مناجات میں مست ہو گیا غرق ہو گیا ڈوب گیا اب مالک صاحب کے دل میں کھلبلی مچی کہ سب نمازی تو آ گئے یہ سمکر کیوں نہیں آ رہا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس نے پکارا سمکر سمکر مسجد سے باہر کیوں نہیں آتا اس نے جواب دیا کہ آنے نہیں دے رہے پوچھا اس کو کون روک رہا ہے تو نوکر نوکر تو نوکر تو میرا ہے پھر کون تجھے باہر نہیں آنے دے رہا تو سمکر نے کہا جو تجھ کو اندر نہیں آنے دے رہے وہ مجھ کو باہر نہیں آنے یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت ہے سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لذت کی وجہ سے آدھی رات کو سلطنت بلند چھوڑ دی دوستو اللہ دوستو اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نام کی لذت عطا فرمائی ہے تو کیا ٹیڈیاں کیا یہ حسن کیا سلطنت کے تاج اور ساری دنیا کی چیزیں ان کی نگاہوں سے گر جاتی اللہ تعالیٰ کے نام پر ستر صحابہ جن کے عہد میں عہد کے دامن میں شہید ہو گئے ان کا یہ خون گواہی دے رہا ہے کہ اللہ بہت پیارے ہیں ایک دن میں ستر صحابہ رضوان اللہ اور اولیاء اللہ شہید ہوئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گواہی دے رہا ہے کہ اللہ بہت پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون مبارک پہنچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایسی قوم اور ایسی امت کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کو لہو لہول کر بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک سر سے بہ کر نالے مبارک میں بھر گیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اللہ تعالیٰ کی قیمت اور اللہ کی محبت کی عظمتوں پر آج بھی شہادت دے رہا ہے اور تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کھانے پینے کپڑے پہننے اور دنیاوی چیزوں میں لگا دیا ہے اور اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں بقول مولانا رومی کہ سبرت نے سر بچوں دنیا والوں تمہیں بیوی بچوں پر تو صبر نہیں آتا اگر تمہاری بیوی کہیں چلی جائے یا انتقال کر جائے تو سر پیٹتے ہو بچے کا انتقال ہو جائے روتے روتے تمہاری ہچکیاں نہیں تھمتی لیکن اگر تم سے نماز چھوٹ جائے کوئی گناہ ہو جائے تو تم کو کوئی غم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی جدائی پر تمہیں صبر آ جاتا ہے تمہیں اپنے رب پر ایسے پالنے والے احسان کرنے والے اللہ پر کیسے صبر آ گیا تم اس کا ذکر کیے بغیر کیسے سو جاتے ہو ان کا غضب اور ناراضگی کیسے خرید لیتے ہو جس پر تم گناہ کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں خدا تعالیٰ کے دل سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ جب وہ پکڑیں گے تو کوئی ولی تمہیں نہیں چھوڑا سکے گا کوئی تیر نہیں چھوڑا سکے گا بزرگوں کی صحبت کی مصیبت مفید ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے ہم ان کے پاس اس نیت سے ہمیں ان کے پاس اس نیت سے اصلاح کروانی چاہیے کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے تب تو اللہ والوں کی صحبت مفید ہے ورنہ اور الٹے عذاب کا بھی اندیشہ ہے کفران نعمت یعنی نعمت کی ناقدری سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے جبکہ اس کے برعکس اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکر تم لذیذنکم ولئن لئی کفر تم ان نا نہ شدید اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ والوں کی صحبت کی قدر کرو گے ان سے دین سیکھو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ ترقی دیں گے اور اگر تم نے ان کی ناقدری کی تو سوچ لو کہ بہت شدید عذاب دیں گے منج اللہ اور نعمتوں کے ایک نعمت جس کا ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا وہ تر کے معافیت یعنی گناہ چھوڑنا ہے اور اس نعمت کا تعلق محض رحمت الہیہ سے ہے جس پر رحمت ہوتی ہے وہی گناہ سے محفوظ رہتا ہے اللہ عمر معافی اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما جس سے ترک معاشیت کی توفیق ہو جائے معلوم ہوا کہ اصل رحمت یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں اور یہ جو مکانوں پر لکھ دیتے ہیں ان فضل ربی تو کچھ فضل حاصل نہیں اگر گناہوں میں مبتلا ہے نہایت یہ عذاب اور ذلت میں ہے بس گناہوں کو چھوڑ دینا بہت بڑی نعمت ہے لیکن عام لوگ گناہ چھوڑنے کو نعمت ہی نہیں سمجھتے حالانکہ یہ نعمت عظما ہے جو اللہ تعالیٰ کی ولایت کی ضمانت ہے کیونکہ بغیر متقی ہوئے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور بعض گناہ اور بغیر گناہ چھوڑے کوئی منتقی نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ سر کے معافیت یعنی گناہ چھوڑنا اس سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی نعمت نہیں کیونکہ یہ نعمت اللہ کی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسی سے وہ ذات ملتی ہے جو دینے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سو فیصد گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب سارے دن اللہ تعالیٰ قبول السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ